تو آج کے لوگ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو قرآن کہاں سے ہوگا وہ تو صرف اپنے آپ کو حکمران نہیں کہتا تھا رب بھی کہتا تھا دلہ ہمیں رب بھی کو ملا آڈر کیا بڑی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوا آج کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے اس سے کوئی پتا نہیں کس بچے نے کھڑے ہو کر میرا مقابلہ کرنا ہے بڑے ہو کر مجھے للکارنا ہے اللہ اکبر بڑا غور کیجیے ایمان پیدا ہوگا رب پر یقین میں مضبوط ہوگا اللہ کی قدرت دیتی ہے رحمت دیتی ہے سبحان اللہ کہ اسی زمانے میں موسا علیہ السلام پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن کو للکارنا ہے چیلنج بننا ہے اقتدار کے لیے خطرہ بننا ہے اور سولہ کی توحید کو بلانا ہے یہ پیدا ہو گئے موسا علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی ہے پتا چل گیا میرے اس بچے کو بھی قرآن کیا کر دے گا قتل کر دے گا قرآن میں ہے توجہ ہے غور کرنا اللہ نے کیا اتارا وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فِي وَلَا ہم نے موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا اللہ فرما رہے اگر تمہیں اپنے بچے کا ڈر ہے تو اپنے بیٹے موسا کو ایک سندوک میں بند کرو دریا میں ڈال دو جس میں ڈال دو دریا میں ڈال دو آپ سے میں پوچھتا ہوں اپنی عقلوں کی روشنی میں دماغ کی روشنی میں بتائیے بچے کو سندوق میں بند کر دو وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا دم گھٹے گا سانس بند ہوگا یا نہیں ہوگا آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر کیرلا نیم کا ایک سندوک میں بند دو سم کہاں دو اب دریا میں جانا پانی سندوک میں اندر داخل ہوگا بچے کے منہ میں داخل ہوگا آپ بتائیے پانی اندر چلا جائے بندہ زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے اللہ میاں یہ تیرا پروگرام بچانے کا ہے یا مارنے کا ہے آپ بولو اصل کیا کہتی ہے یہ مارنے کا پروگرام ہے یا بچانے کا پروگرام ہے سارے بولو ظاہری طور پر اپنی طور پر یہ مارنے کا پروگرام یا بچانے کا پروگرام یہ مارنے کی صورت یا بچانے کی صورت یہ موت کی صورت یا حیات کی صورت یہ ہلاکت کی صورت یا حفاظت کی صورت ہلاکت کی بظاہر سے یہ مارنے کا پروگرام لگتا ہے لیکن اللہ نے کہا موسا کی والدہ گھبرا نہیں ڈر نہیں جائے کو واپس تیرے پاس رکیے بنا کر لاؤں گا واپس میں لے کر آؤں گا تو دے اب یہاں سوچو موسا علی السلام کو اللہ نے بچانا تھا بچانے کی اور کوئی صورت بھی ہو سکتی تھی اللہ نے صدیق میں بند کروا کے دریا میں جلوایا کیوں ہاں، اللہ بتانا چاہتا تھا قرآن پڑھنے والوں قرآن سننے والوں سمجھنے والوں میں نے یہ اس لیے کیا کہاں پہ کام کر انسانیت کو پتا چل جائے کہ دنیا جس کو موت کی صورت سمجھتی ہے میں اس کو زندگی کی صورت بنا دیتا ہوں دنیا جس کو ہلاکت سمجھتی ہے میں اس کو حفاظت بنا دیتا ہوں وہ دریا وہ سندو جو موت کا دریا ہے میں رابطہ کر ہوں کہ میں انہی نے اپنے پیغمبر موسا کو بتا کر دکھاؤں گا باقی ہم نعرے نہ لگاؤ وقت کم ہے اب ذرا غور کریے اللہ کی قدرت رحمت اللہ کی قدرت تیری قدرت جس بچے نے جس کے لیے خطرہ بننا ہے جس سے مقابلہ کرنا ہے اس کے پہی کے کے گھر میں اللہ کے لیے اور بھی تو حفاظت کر سکتا تھا اللہ نے کہا میری قدرت کا پتہ کیسے چلے گا تعلی سے لگاؤ میرے کو بنو ساری کائنات تمہاری بنا دوں اب اس کے بعد علیہ السلام بڑے ہو گئے مقابلہ ہوا ایک دن علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو لے کر جا رہے ہیں فرعون پیچھے سات اس رہا تھوں سوچ لے کر پکڑنا چاہتا ہے مارنا چاہتا ہے علیہ السلام جا رہے ہیں آگے دریا آ گیا پیچھے فرعون کی فوج ہے آگے دریا اب دریا میں جاتے ہیں سب موت رکتے ہیں سب موت آگے موت پیچھے موت پیچھے فرعون سے خطرہ آگے دریا سے خطرہ اللہ نے کہا موسا گھبرا نہیں قرآن آیا داخل ہو گیا دریا میں یہ دریا میں پار کرواؤں گا لوگ دریا پار کرانے کے لیے پل بناتے تھے برج بناتے ہیں وہ برج کے محتاج ہے وہ پل کے بغیر دریا پار نہیں کر سکتے لیکن میں رب ہوں میں کسی دریا کے اندر موٹر وے بنا دوں گا دریا کے پانی کو کھانے کر کے سر سے بنا دوں گا ہم کو لے کرنے سے نکل جانا مشالیہ کلام داخل ہوئے وار وہ دریا جو موت کا ذریعہ وہ دریا جو ہلاکت کا ذریعہ اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا زندگی کو بچانے کا ذریعہ بنایا اور موسا علیہ السلام کے لیے کرتے بن گئی پھر آن آیا اس نے دیکھا کہ یہاں تک سڑکیں بنی ہوئی ہیں تو اپنے لڑکے کو جا تباہ کر دیا میں سوچتا ہوں اللہ نے فرعون کو تباہ کرنا تھا کسی اور طرح تباہ کر دیتا برباد کرنا تھا کسی اور طرح کر دیتا اس کو عبرت بنانا تھا کسی اور طرح بنا دیتا فرعون کو دریا میں غرض کیوں کیا اللہ بتانا چاہتا تھا میری قدرت دیکھو میری رحمت دیکھو میرے پیار کو دیکھو میرے چراغ کو دیکھو میں نے اسی پانی میں موسا کو بچایا اسی پانی میں فرعون کو غرض کیا جب کوئی واقعے کو خدا نخواستہ آپ فوراً فائر برگیڈ بلائیں گے پانی ڈالیں گے بالکل بھر پر آگ کے بجانے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ بچانے کی کئی صورتیں اختیار کر سکتے تھے اللہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے جبراہیل جہاں ابراہیم کو اٹھا کے لیا ابراہیم کو آسمان کر اٹھا لیتے اللہ قادر یہ نمرود کو تباہ کر دے اللہ فوراً نمرود کو برباد کر دیتا قادر چلے اور نہیں اللہ ایسا کرتا آسمان سے بارش برسا دیتا کیا برسا دیتا دھار بارش نہیں برسا دیتا بارش آتی آگ بجھ جاتی منٹوں میں آگ بجھ جاتی اللہ تعالیٰ ہوا چلا دیتا آندھی چلا دیتا ہوا آگ کو ادا کر لے جاتی لیکن اللہ نے ایسا کوئی طریقہ کیا کیا کیا ابراہیم کو ڈالتے ڈال دو ڈالنے دو اگر ہم پانی ڈال کر آپ کو بچاتے تو ہم نے اور مخلوق کو کیا فرق ہوتا مخلوق میں پانی ڈال کر آگ میں جائے میں بھی بارش برسا کر پانی برسا کر آگ میں جاتا میری قدرت کا کیا پتہ چلتا ہمارے کا نہیں نہیں میں اتنی آپ میں آپ سے حکم کروں گا یاد نارے بنگال بنا خبردار میرے پیغمبر کو جلانا نہیں ایک کیمیکل بن کر دلو بیدار بن کر میرے پیغمبر کا استقبال کر اتنی ٹھنڈی ہونا کہ میرے ٹھنڈے کو بھی اس کو نقصان نہ پہنچے اللہ نے اس طرح ابراہیم کو بتا کر بتا دیا وہ آگ جو جلاتی ہے وہ آگ جو مار دیتی ہے وہ آگ جو ختم کر دیتی ہے میں قابل ہوں کہ میں نیا سامان مت رہوں اس سامان کو ہٹاؤ مت تبدیل مت کرو میں اسی سامان کو جو موت کا ہے زندگی بنا دے جو مصیبت کا ہے اس کو راحت بنا دے جو ہلاکت کا ہے اس کو مفاد بنا دے جو پریشانی کا ہے اسی کو سکون کے کا ذریعہ بنا دے مجھے کسی نئے سامان کی ضرورت ہو میں سامان مصیبت کو سامان راحت میں بدل دوں اللہ نے بدلا کہ وہ بدلا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ذبح کرو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑیے پیغمبر کا ہاتھ ہے اور پیغمبر کے جسم میں اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی سو جنتیوں کو اللہ دے گا روحانی طاقت بھی جسمانی طاقت نہیں سب سے اعلیٰ پیغمبر کا ہاتھ ہے وہاں جو مضبوط آدمی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں چھڑیے چھری بھی تیز ہے ان سے بیٹھا ہوا ہے گردن سر میں گردن ہے آپ بتائیے اگر کوئی باپ بیٹے کو صبح کرنے لگے اور آپ اور میرے سامنے یہ سوال آئے اس کو بچاؤ ہم کیا کریں گے اس صبح کرنے والے کو پکڑیں گے اس کے ہاتھ سے چھری چھینیں گے ہم بچے کو اٹھا کر بھگا کر لے جائیں گے وہ ذبح کرنے لگے گا جا کے دھکا دے دیں گے اللہ نے اسماعیل کو اٹھایا اسماعیل کو اٹھالا بچانا ہے اس کو جب ابراہیم آگے بڑھے دھکا دے کے پیچھے کر دینا ابراہیم کے ہاتھ سے چھری چھین لینا نہیں نہیں ابراہیم بہن پر چھری اس کے ہاتھ میں بیٹا اسماعیل رہی اور یہ کو چلائے اور پورے زور کے ساتھ چلائے اور یہ چھری کاٹ دیتی ہے مار دیتی ہے آپ روزانہ جانور چوری سے جمع کرتے ہیں وہ ان کی زندگیاں ختم کر دیتی ہے چوری اسی طرح نہ ابراہیم کو پیچھے ہٹنا ہے نہ چوری پکڑنی ہے نہ اسماعیل کو اٹھانا ہے یہ اپنا کام کرتا رہے ہم اپنا کام کریں گے یہ چلائے چوری ہم چوری کو حکم دیں گے خبردار ہمارے پیغمبر اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کے بعد کی بات ہے اس کے گلے پر ہاتھ نہیں لیا نہیں چاہیے میں نے آپ کو جو دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میں نے کہا تھا اللہ اس پر قادر دے وہ موت کو زندگی بنا دے کہو وہ مصیبت کو راحت بنا دے وہ غم کو خوشی بنا دے وہ ہلاکت کو حفاظت بنا دے وہ بیماری کو تندرستی بنا دے سبحان اللہ کا وہ ایک اور انسان یاد آ گئی بیان کر دوں مزہ آ رہا ہے ایمان پیدا ہو رہا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے یہ باتیں ہم نے اب تک غیروں سے مانگا رب سے تو مانگا ہی اس کی قدرت کتنی ہے سبحان اللہ کے بھائی وہ والی سلام کا کرتا لے کر جالی لگا کر اپنے والد جاپو والی سلام کے پاس لائے اور کہا بدان یہ سب کو بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ دیکھو ان کا کرتا ہے خون لگا ہوا ہے یعقوب علیہ سلام سن کر دیکھ کر رونے لگ گئے میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے ماں باپ سے اتنی وہ ماں باپ سے پوچھو جو اب تک باپ نہیں بنے ہیں جب باپ بنیں گے ان کو اس کا تجربہ ہو جائے گا اولاد لاپرواہ ہوتی ہے ماں باپ لاپرواہ نہیں ہوتی یعقوب علیہ السلام باپ ہے بیٹے کا کرتا آیا خون آلو غم ہوا غم زدہ ہوئے رونے لگے ایک کے غم کی ابتدا کس چیز کو دیکھ کر ہوئی بولا بولے سارے بولے پیسے کو دیکھ کر کس کا پیسہ اور بیٹا بھی کون ہے یہ سبحان اللہ لگا حسن پوری دنیا کو اللہ نے دیا آدھا حسن اللہ نے یہ سب کا دیا ایسا حسن ہی نہیں سیریسلی اللہ دی اور میں نے ان کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھا تھا بڑا پیارا جملہ ہے یوسف علیہ السلام کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسی حسین اللہ نے بنائی آدھا حسن دیا تھا مصر کی عورتوں نے امنی کاٹ لی تھی حسن نے یوسف کو دیکھ کر سیرت بھی آنا تھی سورت بھی آنا سیرت بھی آنا میں نے پڑھا ان کے بارے میں اور جو بتانے لگا یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اللہ ایسا فیصلہ ہمیں بھی ادا کرے یہ کہا کہ جب ان کی ملاقات اپنے والد یاقوب علیہ السلام سے ہوئی ایک زمانے کے بعد تو یاقوب علیہ السلام اس دن کا بیٹے یوسف آج اپنی کہانی اپنی زبانی سنا اپنی کہانی اپنی زبانی سنا تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا ظلم کیا تھا تجھے کیسے کتنا مارا تھا کیا تیرے ساتھ جاتی چکی تھی کس طرح سے کونے میں ڈالا تھا آج اپنی زبانی میں سوال یہ بات نے سوال کیا ہے کس سے بیٹے سے نے کس یا کوئی سوچ مت سلام جواب سننے جو کرائے اس کا اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے ایسی سیرت نصیب فرمائے اس پر عمل نصیب فرمائے اللہ وقت پر بج آ جاتا ہے کہاں پر یہ نہ پوچھے لے آپ یہ سوچے میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا یہ نہ پوچھے بھائیوں نے کیا کیا آپ یہ پوچھیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا بھائیوں نے جو کچھ کیا معاف کیا اس کا تانا بھی نہیں تذکرہ بھی نہیں اور آج ہمارے ساتھ کوئی جاتی کر دے زندگی بھر دیتے تو بھائی ہے نا جس کے خلاف میری پیٹ میں چھڑا تھا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ نے اپنے چچا کے کاٹے سے بات کر چچا کا کاٹل محبوب ترین چچا ہے اس کے کاٹل کو معاف کر تو یہ سب سلام کا کرتا دیکھ کر جاتی اپنی آنکھوں سے بولو بولو رم کی ابتدا ہوئی کیا بھی رے اتنا اتنا روئے کہ یعقوب علی کلام کی بنائی چلی گئی اللہ اکبر رب تیری قدرت اور رحمت کیا بات ہے تیری قدرت سبحان اللہ ہمیں اپنا تعلق دے اپنی محبت دے اللہ تعالیٰ یاقوب علی السلام کی بنائی واپس بلانے کے لیے اس طرح مجھے لا سکتا تھا کہ اللہ بینائی آ جا آ جاتی اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں فیصلہ ہوتا بینائی کل میں تم سے آ جاتی آپ بتائیے ہمارے یہاں کوئی نابینا ہو جائے اور بینائی واپس آ سکتی ہے ہم کیا کریں گے حضرت آنکھوں کا آپریشن آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جائیں گے اللہ نے یاقوب کی بینائی لانی ہے اللہ کسی دوائی کا سامان کا محتاج ہے نہیں نہیں لیکن لایا کیسے میرے والے اسلام کے پاس بھائی گئے دوسری مرتبہ براج بھی گیا کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور لے جا کر میرے والد یاقوب کو دے پتا نہیں پوری زون میں ہے نا پہلے بھی کرتا آیا اب بھی یہ کرتا لے کر چلے اس شاید وہ میری دور بیٹھے یاقوب کہا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان میں راجی گئی ہے یوسف مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہ کون کیا بھائیوں کا کافی کرتا لے کر اور جا کر کہا یہ کرتا تمہارے بیٹے یوسف کا ہے یاقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے چہرے پر پھیرا اپنے آنکھوں سے لگایا بنائی آ سکتا بنائی اب آپ کو نکتا حکمت راج سمجھا اللہ کہتا کہتے ہیں جو کرتا یو یا کوٹ کے رنگ کا ذریعہ بنا اس کے روڑے کا ذریعہ بنا اس کے دلائی کے جانے کا ذریعہ بنا میں بھی رب ہوں اپنے ٹکٹ پر مت دکھاؤں گا کہ جو سب کے کرتے سے ان کی بنائی واپس لاؤں گا کرتا ہم کا ذریعہ بنا تھا میں کرتے کو خوشی کا ذریعہ دوں گا ya mutum اس کی تفصیل اپنے ارادے کی بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ یہ شیر جو انسان کا قاتل ہے وہ شیر جس کی خوراک گوشت ہے وہ شیر جو ہلاکت کا موت کا پیغام اور ذریعہ ہے جو مار ڈالتا ہے یہ آپ کا چوٹی دار یہ آپ کا پہرے دار یہ آپ کا محافظ یہ آپ کا سیکورٹی گارڈ یہ کیسے بن گیا شیر مار دیتا ہے یہاں پہلے گا بھگت عمر نے ابھی جواب نہیں دیا تھا آواز آئی عمر تو میرے اسلام پر چلتا رہے اسلام کو پھیلاتا رہے اسلام کی خدمت کرتا رہے میں پھر اسی طرح حفاظت کرتا رہوں رہتی آپ بتائیے آپ آپ بتائیے اللہ نے شیر کو جو موت کا سامان اور ذریعہ ہے اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا بولو بولا یہ پہ کہو تو میں نے کیا کہا تھا ہم میرے کہا کہو اللہ اس پر قادر ہے ہم کو ہم کو بیماری کو تندرستی بنا دے مصیبت کو راحت بنا دے موت کو زندگی بنا دے ہلاکت کو حفاظت بنا دے رب اس کے سینے بدلنے کی سامان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ بھی کرنے دینے لگا اب صحیح کا وہ جملہ لانے لگوں جس کے لیے میں نے ساری صحیح باندھی ہے اور میرے قرآن کی آج پڑی ہے یہ مضمون آپ کے ذہن میں قدرت رحمت کی روشنی میں یہ جگ بیان دیا تھا کہ رب اتنا صادر ہے وہ اگر مہربانی کرا جائے قدرت اور رحمت مل جائے تو وہ بیماری کو تندرستی بنا دے وہ غم کو خوشی بنا دے وہ ہلاکت کو رکاوٹ بنا دے وہ موت کو زندگی بنا دے وہ مصیبت کو راحت بنا دے اور قرآن میں کیا کہتا ہے رام کا رامنا رام رام رام اور بدلے حسنا وسان شراب ہے بکران کی ہے نمازیں چھوڑی ہے سوری کاروبار کیا کوئی گناہ بھی کیا تو روزے رکھتا ہے تراوی کرتا ہے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے رو پاتا ہے نگر میں کیا سے بہاتا ہے منہ پہ آ کر معافی مانگتا ہے کہتا ہے رب معاف کر دے توبہ کرتا ہے سب کے دل سے کرتا ہے سے یہ نہیں کہتا کہ تیرے گنا معاف کر دو اور تم سے کہو تیرے گنا معاف ہے آج کے بعد تیرے جرم ختم ہے جب تیری غلطیاں معاف ہے میں اتنا نہیں کرتا جب تو پکے پکے دل سے پکی توبہ کرتا ہے میں رب اپنی قدرت اور اپنی رحمت یہ دکھاتا ہوں کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں بن جائیں جائے تمام میری قدرت دیکھو میری رحمت دیکھو جب تم پیدا کرتے ہو اور پھر نیک عمل کرتے ہو اور سچے دل سے کرتے ہو میرے رب اپنے رحمت مبارہ کرتا ہوں کچھ اپنے لیے کہتا ہوں میں تمہارے گناہ کو گنا نہیں رکھ دیتا میں گناہوں کو کنورٹ کر دیتا ہوں میں گناہوں کو بدل دیتا ہوں نیکیوں میں میں گناہ کی جگہ نیتیا لکھ دیتا ہوں سیاحت کو حسنات بنا دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہوگا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا ایک گناہ گار کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں صرف یہ ابھی اس کو دکھاؤ اس کو بتاؤ نے فلاں گنا کیا فلاں گنا ریکارڈ موجود ہے چلاؤ اس کی کیسٹ ایک ریکارڈ کا بٹن آن کر دو اس ابھی بڑے بڑے گنا نے مگر ابھی چھپا کے رکھا صرف چھوٹے چھوٹے گنا اس کو بتاؤ دکھاؤ فرشتے دکھائیں گے وہ ڈرے گا آپ اپنے دل میں ڈر رہا ہوگا ابھی تو چھوٹے چھوٹے آئے ابھی تو میں نے اور بھی بڑے گنا کیے تھے وہ بھی آئیں گے اتنے میں اللہ فرشتوں سے کہے گا اس نے مجھ سے پیدا کی تھی معافی مانگی تھی اور میں بڑا رحمان ہوں میں بڑا رحیم ہوں دنیا کی عدالتیں جرم معاف کرتی ہے میں جرم معاف نہیں کرتا میں اس سے ڈر کر اپنی رحمت دکھاتا ہوں اگر میں بھی معافی کروں تو میرے اندر لوگوں کے اندر کیا فرق ہوا ایسا کرو کہ اس کے ہر گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دو ہر گناہ کی جگہ نیتی لکھ دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ میاں سے کہے گا اللہ میاں ان فرشتوں کو کہو انہوں نے میرے سارے گناہ تجھے دکھائے اور مجھے نہیں دکھائے اور بھی میرے بہت سارے گنا تھے ان کو کہو یہ وہ بھی دکھائے وہ بھی پیش کریں میرے بڑے بڑے گنا بھی ان کو کہو دکھائے یہ جب مجھے حدیب بیان کرے تو حضور مسکرائے آپ بھی مسکراؤ سننا اللہ سبحان اللہ مسکراؤ مسکراؤ حضور کی سنت مسکرائے پچھلے جا رہے ہیں جس جس طرح سے اس کے صحابہ جگہ دیکھو وہ گناگار بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا کہ ابھی بڑے بڑے گنا بھی آئیں گے میرا کیا بنے گا جب رب کی رحمت دیکھے گا اس کی قدرت دیکھے گا تو جن گناہوں کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا خود مطالبہ کرے گا اور ان سے وہ بھی دکھائے تاکہ ان کی جگہ بھی مجھے نیٹ مل جائے اللہ کہتا ہے اللہ ہری ہری کا الله الله میں ایسا قابل مطلق ہوں میں ایسا رحمان ہوں میری قدرت اور رحمت اتنی زیادہ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر تم جتنے بھی گناہ کر لو میری رحمت سے زیادہ تو نہیں بول سکتے میری طاقت سے باہر تو نہیں بول سکتے وہ سچے دل سے پیدا کر کے زندگی بدل لوں گے تو میں رب اتنی مہربانی کروں گا تمہارے گناہ کو بنا دوں اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت اب میں نے آپ کو دو چار اور باتیں کرنی ہے پھر بات ختم کرنی آپ نے اللہ کی قدرت دیکھی اللہ کی رحمت دیکھی کتنا وہ رحیم ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں خاص طور پر بر صغیر میں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں جہاں کہیں بھی دین کے مدرسے چل رہے ہیں یہ مدرسے بھی اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی رحمت کا شاہکار ہے یا نہیں بولو مدرسے رحمت ہے یا نہیں کتنی بڑی رحمت ہے سبحان اللہ آپ کو جو کچھ میں نے دین کی باتیں بتائی یہ کس کی برکت ہے بولا بولا یہ آگے آپ گیا آپ کی پورے رمضان میں خدمت کر رہے ہیں کس کی برکت ہے ہر ایک مولانا میں لوگ آپ کے جو کچھ کو جو ایمان کی بہارے قرآن کی بہارے آپ کو جہاں کی بہارے نظر آ رہی ہے کس کی برکت ہے یہ جو تبلیغی جہاں پہ کام کر رہی ہیں جہاں تبلیغ کا کس کی برکت ہے جو کر رہے ہیں کس کی برکت ہے جو قرآن دین ملا ہے کس کو کس کی برکت ہے یہ مدد کے اللہ کی رحمت ہے مدد کے نہ ہوتے یہ رب کی رحمت کے اڈے نہ ہوتے تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے ہم مسلمان بھی نہ ہوتے ہمارے ایمان پر پہل دیا ان مدرسوں نے ایمان کے ڈاکوں سے بچایا ان مدرسوں نے دونوں انہوں نے دیا ہدو کی حدیث دی محبت کی محبت دی اللہ کی توحید دی ندو کر دی شہادات کی محبت ہم کر پوچھتے امریکہ یورپ کے لوگ پاکستان باہر کے لوگ یہ آپ کے مدرسے کیسے چلتے کہتے خارو مدارس کا کتنا بجٹ ہے میں نے کہا خارو مدارس کا ایک مہینے کا خرچہ سولہ سترہ لاکھ روپے ہے ہمارے اس بجلی کا خرچہ سوئی گیس کا خرچہ دو لاکھ روپے ہے ایک مہینے کا مطبت کا خرچہ پانچ چھ لاکھ روپے ہمارے استادوں کی تنخواہیں ایک مہینے کی تقریباً چھ لاکھ روپے ہے بلڈنگ تعمیرات کے علاوہ سولہ سترہ لاکھ روپیہ اور اگر پوچھیں ساری مزارت کے بعد کتنا جمع بینک میں کتنا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے ایک مہینے کا خرچہ بھی ہمارے پاس ہے پھر یہ اتنے طالب علم داخل کر رہے تھے روٹی کھلاتے ہو وظیفہ بھی دیتے ہو علاج بھی کراتے ہو کپڑے بھی دیتے ہو کتابیں بھی دیتے دیتے ہو ہو لیتے کچھ کچھ نہیں سب یہ مدرسے کہتے چلتے ایک شیخ آیا حضرت بنوری رحمتہ پاس کہتے ہیں یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں اتنے طلبا کہاں سے کھلاتے ہیں آپ کی کہاں سے انکم ہے کوئی آپ کے سورس آپ انکم کیا کوئی پراپرٹی جائیداد کوئی مستقل آمدنی انہوں نے کہا ہماری مستقل آمدنی ایک ہی ہے کیا اللہ پر کرو اللہ پر ہماری کوئی فیکٹری نہیں کارخانے نہیں دکانیں نہیں جہاں سے آمدنی آتی ہو تھوڑی بہت یہ دکانیں ان کا کرایہ جو ہمیں ماہانہ آتا ہے یہ مشکل پچاس ہزار روپے خرچہ سولہ ستارہ لاکھ روپئے خیر مدارس کی جو مستقل آمدنی ہے مہینے کی وہ دس ہزار لاکھ ستر ہزار روپئے خرچے کی آمد کی جو نسبت ہے اس نے کہا لیے ٹھیک ہے مدرسہ آپ کیسے چلاتے ہیں اس نے کہا یہ ہمیں بھی نہیں پتا حضرت نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کیسے چلتا ہے وہ گیا باہر مدرسے سے نکلا اس کے دل میں آیا واپس آیا اور آ کر کہتا ہے حضرت یہ میری طرف سے آپ مدرسے کے طلبا کے لیے ایک لاکھ روپے لے لیں حضرت نے فرمایا تمہیں سمجھ آ گیا کہ مدرسہ کیسے چلتا ہے فرمایا اسی طرح چلتا ہے <laughs> اسی طرح سے اللہ نے تمہیں جواب دے دیا اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے